یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا